اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا بے شک تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں